بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یسبح للہ ما ما فی فی السماوات و الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں ہے میں ہے اور جو زمین میں اس اللہ کی جو کہ بادشاہ ہے بہت پاک ہے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وہی ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ انکان و من قبل الفیظ مبین اور یقیناً وہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے لما يلحقوا بهم اور دوسرے ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں وہ العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ فضل بالا اور عظمت بہت عظیم ہے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا ان اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ ہو بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا اس قوم کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا واللہ لا يهدي القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو مؤمن لوگوں کے سوا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم اور وہ اس کی یعنی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنے والی ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشهادت فينبئكم بما كنتم تعملون پھر وہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چلو اور تجارت چھوڑ دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اذان ہونے کے بعد چلنے کا حکم ہے بلکہ اذان سے پہلے آنے کا حکم ہے جیسے ہاں وضو کے بارے میں اللہ نے کہا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو یہ نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد وضو کرنا ہے بعد نہیں وضو پہلے ہاں ایسے ہی علی ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کی طرف پہلے آنا ہے اذان ہونے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی اذان ہونے کے بعد حکم ہے آنے کا بعد نہیں ہاں پہلے ہے حکم دکان بند کرنے کا وہ بدعت ہے جمعی دوسری ادان مسجد تچ دینی کونی ثابت وہ کئی کر دے رہنے کرن نال ٹھیک تے نہیں ہو جائے گی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فیدا قضیت اصلاۃ فنتشر من فضل اللہ تو جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وزقر اللہ کثیر اللہ تفلحون اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کھیل کود تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں یہاں سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ جمعے کے دن خطیب کھڑا ہو کے خطبہ دے وہ تارا کو کا آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں قل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من من اللہ و التجارہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور لحب سے بہتر ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سے